قطعیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے کہا ہمیں لئیس نے یزید بن ابی حبیب سے خبر دی انہوں نے ابو الخیر سے انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اجنبی عورتوں کے ہاں جانے سے بچو انصار میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول دیور جیٹ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور جیٹ تو موت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چوہتر